اور جب تم نماز کے لیے اذان دو تو اسے ہنس کھیل بناتی ہیں یہ اس لیے کہ وہ نریب عقل لوگ ہیں